جی آواز آ رہی ہے تو بتلا دیجیے گا اچھا تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم نے ناصف اور منسوخ سے پڑھنا ہے اور اس سے پہلے مجھے یاد آ رہا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ پوچھا تھا ایک منٹ مجھے جگہ تبدیل کر لیں گے جی یہاں پر کام ہو رہا ہے تو شور ہوگا work here? No, I. What is that? Are you going to work here for a long time? Yeah, like it's around 10 minutes. Okay. All right. 10 minutes. Sure. جی تو المشہور ازاکان صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم الفرمان Thank you. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم المشہور اذاکانت لہو طرق متباینت سالمت کلوها من ضعف الروات والعلل ہم پڑھ رہے ہیں اس بات میں کہ مختلف القرائن کی جو انواع ہیں وہ خبریں مقبول جو کہ مختلف بالقرائن ہوں اس کی مختلف انواع ہیں تو پہلی قسم اس نے صاحب کتاب نے وہ بیان فرمائی تھی کہ جس کو میں اخرج شیخان کی صحیح ہے امام اور دوسری قسم وہ بیان فرمائی ہے کہ المشہور وہ حدیث مشہور اضافہ انت لہو طرق متباینت سالمت کلو من جوفر رواد کہ ایسے وہ, وہ مشہور حدیث کہ جس کے دیگر اور بھی ترک ہوں اور طریقوں سے بھی وہ روایت آئی ہو اور بڑی واضح روایات موجود ہوں سالمتن اور وہ ساری کی ساری محفوظ ہوں کلوہا وہ سب کی سب من منظر والعلل کہ راویوں کا اس میں ذوق بھی نہ ہو اور اس میں کوئی علت بھی نہ پائی گئی ہو علت سے مراد وہی جو پانچ ہم نے چیزیں پڑھی تھی حدیث کی صحیح ہونے کے لیے تو وہ کوئی علت بھی اس میں نہ پائی جاتی ہو تو یہ بھی قسم خبر مقبول کی وہ بن جائے گی جو کہ مستقبل قرائن کہلائے گی کوئی اس میں بات پوچھنے والی سوال ہو تو بتائیے جی اس کے علاوہ کسی کوئی اور جگہ بھی تھی کسی کو پوچھنا تھا میرے خیال سے اگر وہ مقام حل ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلے پھر جب آ جائیں گے تو پوچھ لیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ناصف اور منسوخ پڑھتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کل انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے زیادہ اصل میں ارادہ تو میرا آج تھا پڑھانے کا پھر رات ہمارے یہاں شب جمعہ تھی ہمارے یہاں جمعے کے دن شب جمعہ ہوتے ہیں اس کی رات کو مرکز میں جمع ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ احباب آئے ہوئے تھے دور سے ان سے ملاقات ہوتی رہی دیر ہو گئی اور رات بھی بارہ ایک بجے سونا ہوا تھا تو سر میں جو ہے نا وہ سر کا درد تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیٹ گیا میں نے کہا کچھ لیٹ کر تو پھر دیکھتے ہیں ہمت ہوئی تو پڑھا لیں گے تو پھر وہ کام والے آ گئے انہوں نے کچھ کام کرنا تھا تو اتفاق سے وہ جاگ بھی میسج دیکھ لیا تو میں نے اللہ کا نام لے کے پڑھا لیتے ہیں تو کہاں سے میں ابھی وہ اٹھا ہوں تو مجھے کوئی چیز ملی نہیں نہ صفحہ رہا ہے <laughs> عبارت مل رہی ہے کہ کہاں سے پڑھنے کی جگہ کہاں ہے جی ناصف الحدیث و منسوخ ہو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اٹھ گیا تو میں نے ویسے اٹھنا ہی تھا بس پندرہ بیس منٹ کے لیے میں ایسی آنکھ ہی لگائی تھی میں نے جی لغت لہو معنیان تعریف نسخ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ دو معنی ہیں الازالہ پہلا معنی یہ ہے کہ زائل کرنا ازالے کو غمین ہو اور اس سے ہے کہ نسخت الشمس الدلہ کہ سورج نے سائے کو زائل کر دیا دور کر دیا اور ای ہو ون نقل اور دوسرا معنی ہے نقل کرنا نقل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اسی سے منتقل کرنا بھی ہے نا اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے نقل ماری ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس جگہ سے اس نے منتقل کر لیا اس کے جو بھی اس نے لکھا تھا یا سوچا تھا یا وہ اپنے پاس لے آیا تو اصل میں اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انتقال ہونا تو اسی سے کہتے ہیں کہ نسخ منتقل کر لیا ادھر نقلت معافی جب جب آپ یا نقل تو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ پہلے نسخو کہہ رہے ہیں تو جب میں نے اس اس کو کے اندر جو کچھ تھا اس کو آگے میں نے منقول کر لیا تو وہ ہم اس کو یوں کہہ دیتے ہیں ان ناسخہ گویا کہ جو ناسخ ہوتا ہے قد ازال گویا کہ اس نے منسوخ کو یا تو زائل کر دیا یا منقول کر دیا منتقل کر دیا حکم آخر ایک دوسرے حکم کی جانب منه حکم متقدم منه متاخر شارے کا رفع کرنا حکم کا رفع کہتے ہیں اٹھا لینا کسی حکم کو اٹھا لینا منہ شارے ہی کی طرف سے یہ منہ بڑا اللہ لفظ ہے یہاں پر یعنی یہ جو حکم کا زائل کرنا ہے یہ بھی ہی کی طرف سے ہے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کسی اور کی طرف سے تھا رفع و شار حکم منہ اگرچہ اگر و شارے میں مضافی بتا رہے کہ شارع کا رفع کرنا لیکن پھر منہ دوبارہ بتلا دیا کہ نہیں اسی کی جانب سے حکم کو رفع کرنا کون سا حکم متقدمن یہ صفت بن رہی ہے حکمن کی حکمن متقدمن ایسے حکم کو جو پہلا تھا سابقہ تھا بے حکم من اسی کے ایک اور حکم سے جو کہ متاثر تھا سابق حکم کو بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ رفع کر دینا لیکن یہ دونوں سابق بھی اسی کی جانب سے تھے اور متاثر بھی اسی کی جانب سے تھے اہمیت اشر فی اس کی اہمیت ناصف کی اور ناصف و منسوخ کی اور اس کی اس میں صعوبت یعنی اس کی مشکلات اور اس میں آگے بڑھنے والے مبرزین آگے بڑھنے والے کون کون ہیں اس کے اندر معرفت معرفت ہی علم مهم صعب ناسخ حدیث کی منسوخ حدیث سے معرفت یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ بہت اہم ہے اور بہت مشکل ہے فقد قال الزهري الفقهاء يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه کہ زہری کہتے ہیں کہ فقہا کو تھکا دیا آیا تھکا دیا ہے فقہا کو اس کا فائل آگے آ رہا ہے اس بات نے کہ وہ جانے حدیث ناسخ حدیث کو منسوخ سے اس بات میں علماء کو دی فقہا کو تھکا دیا ہے وہ آجزا اور ان کو عاجز بھی کر دیا ہے تو آئل فقہ فائل بن رہا ہے اشہ المحبین امام الشافی اور اس میں بہت جو آگے بڑھنے والے ہیں اس کام میں جو بہت جنہوں نے سبقت کی ہے وہ امام شافی ہیں فقط کانت لہو فی الید اولا تو اس کام میں ان کو کیا ہے طولا ہے اور مسابقت ہے سب سے سب سے آگے امام شافی ہیں اس کام میں قال قال الامام الامام احمد لابن وارت امام احمد نے ابن وارت کو یہ بات فرمائی ابن کو وقت قدیم سے تشریف لائے کہ کہ کتب کا کتب شافعی کہ کیا آپ نے امام شافی رحمت اللہ کی کتب پر بھی کچھ لکھا ہے قول اللہ کہتے ہیں کہ فرت تک یہ جملہ یہاں ختم ہو گیا تو امام احمد نے کہا کہ تم نے کوتا ہی کی فرت تک کیونکہ ما علم المجمل من المفسر میں نے نہیں جانا مجمل کو مفسر سے ولا ناسخ الحدیث میں منسوخ ہی اور نہ پہچان سکا میں حدیث ناسخ کو اس کی منسوخ سے یہاں تک کہ میں امام شافی مجالس میں بیٹھا تب مجھے پتا چلا کہ یہ جو مجمل آیت ہے اس کی تفسیر کیا ہے اور یہ جو منسوخ آیت ہے اس کو ناسخ کس نے کی ہے اس کے لیے ناسخ کون آیت تھی ناسخ حدیث کون سی تھی الناسخ من منسوخ کیسے پتہ چلے گا ناسک کا منسوخ سے کیسے پہچان ہوتی ہے یورف الحدیثی میں منسوخی بے احادی حاضی امور ان میں سے کسی ایک امر کے ساتھ بے تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کا حدیثی القبور میں تمہیں ابتدا منع کیا کرتا تھا قبور کی زیارت سے اب زیارت کیا کرو قبرستان جایا کرو یہ آخرت کو یاد دلانے والی ہے صحابی دوسری یعنی ایک اس میں تو آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا میں تو یہ آپ ہی کی روایت ناسخ بن گئی صحابی کے قول سے ناسخ حدیث کیسے بنے گی جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار اخرجہ اصحاب السنن کہ حضور کے آخری جو امرین تھے جو معاملات تھے اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جس چیز کو آگ سے پکایا گیا ہو اس کے چھونے سے وضو کو کا اعادہ نہیں کیا کرتے تھے کیا مطلب کہ بعض کو کے نزدیک وہ چیز جس کو آگ نے چھوا ہو جو آگ کی پکی ہوئی ہو آگ سے اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے لیکن پھر جب یہ حدیث بھی ایک صحابی کی نسبت سے آئی اور یہ چونکہ آخر وقت کا عمل تھا تو آخر وقت کا عمل ناسخ بن جاتا ہے ماقبل کے اعمال کے لیے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی وہ احادیث جس میں رفا یا ترک کا حکم ہے وہ وہ, وہ ان کی بہت قوی دلیل یہ ہے کہ یہ آخر وقت کا عمل حضور کا رفع الدین کا ترک تھا اسی وجہ سے وہ آ آ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اگرچہ بخاری شریف کی بے شمار احادیث میں حضور سے رفع ثابت ہے رفع الیدین تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آخری عمل کو دیکھتے ہوئے وجہ ترجیح بن جاتی ہے تو اس لیے وہ احادیث جس میں آگ سے پکی ہوئی چیز کو ہاتھ لگانے پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم تھا وہاں پر آخری عمل جو صحابہ کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس سے وضو کی تجدید نہیں ہے ترک الوضو یعنی وضو کرنے کو ترک کرنا وضو کا ترک نہیں وضو کرنے کو ترک کرنا اور چوتھی قسم بیماری فتح تاریخ کا حدیث شداد ابن مرخوان اختر والمحجوم کہ حاجم اور محجوم کا روزہ ٹوٹ گیا نوسی جیسے یعنی جو لگوانے اور لگانے اور لگوانے والا اچھا یہ تو معلوم ہے کسے کہتے ہیں سر سے خون جو ایک خاص طریقے سے سر سے بھی اور پچھلی گردن سے اور پیٹ سے خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو نوسیخہ بھی جی بھی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منسوخ کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم کہ آپ علیہ السلام نے پچھنے لگوائیں اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت بھی جب آپ کے روزے کی حالت میں تھے معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صاحبه في حجة الوداع تو اب چونکہ جو یہ حدیث تھی شداد بن اوس کی حدیث یہ فتح مکہ کا زمانہ ہے اور ابن عباس نے جو روایت بیان کی ہے وہ حجت الوداع وہ تو بالکل آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسال سے کچھ پہلے کی وقت کی بات ہے معلوم ہوا کہ تاریخ جو ہے یہ بھی ایک کردار ادا کرتی ہے دلالة الإجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال النبوي دل الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولیکن عبل والا ناصر جی معلوم ہو اسے کہ احرام کی حالت میں لگانا ٹھیک ہے حدیث میں آتا کہ جس نے شراب پیا فجلدو اس کو کوڑے لگاؤ انحد اور پھر اگر وہ چوتھی مرتبہ کرے تو اس کو قتل کر دو امام نبی فرماتے ہیں کہ اجماع دلالت کرتا ہے اس حدیث کے نسخ کی اجماع کسی کو نسخ کرتا ہے نہ وہ منسوخ ہو سکتا ہے لیکن کن ید اللہ یہ دلالت کرتا ہے ناسخ ہونے پر یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجیے اجماع کیا ہے حدیث میں تو آیا کہ چوتھی مرتبہ تو قتل کر دو لیکن کتنے مواقع ایسے آئے جہاں پر صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہوا عمر عثمان اور بڑے بڑے خلاف راشدین کے زمانے بعد میں اس کے بعد کی آواز معلوم ہوا اس اس سے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اچھا حدیث کو کس نے منسوخ کی ہے اجماع نے یعنی یعنی فقہا کا آپس میں طے کر لینا کہ یہ نہیں ایسا کرنا یا یہ یہ, یہ عمل یوں نہیں ہوگا تو کیا یہ حدیث کو بھی آ, آ, کر سکتا ہے نصف کر سکتا ہے منسوخ کر سکتا ہے اس کا جواب یہ دے دیا کہ نہیں اجماع نے نہیں کیا اجماع نے دلالت کی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اور حدیث موجود تھی لیکن ذخیرہ احادیث میں کسی وجہ سے نہیں آ سکی جبھی تو صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے اٹس اجماع حدیث کو نہیں منسوخ کرے گا لیکن اجماع یہ بتائے گا کہ اگر صحابہ کا عمل تابعین کا عمل تبا تابعین کا عمل سارے فقہ ائمہ کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ حدیث پر کوئی نہیں کیوں عمل نہیں کر رہے صحابہ تو معلوم ہوا کہ کوئی اور منسوخ کرنے والی حدیث موجود تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ذخیرہ احادیث میں نہیں آ سکتے تو اتنی بڑی تعداد میں ایک اتنی واضح حدیث کے خلاف چلنا یہ دلیل ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے مشہور تصانیف الاعتبار فی الناسخ و منسوخ من الاثار الناسخ والمنسوخ لامام احمد تجید الاحادیث المنسوخه لابن الجوزی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے میری آج ایک اپوائنٹمنٹ بھی ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے میں پہنچ جاؤں گا امید ہے انشاءاللہ دعا کرتے رہیے میں ہوں تھوڑا سا اس طرح کی میں نے اصل میں میرے اتنے مختلف نو قسم کے کام ہیں کہ اللہ مجھے توفیق